حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی چند بکریاں لیے جا رہا تھا کہ مسلمان اس پر جا پہنچے تو اس نے کہا السلام علیکم مگر مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا اور ان چند بکریوں پر قبضہ کر لیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور جو شخص تمہیں سلام کہے اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ تو صاحب ایمان نہیں ہے تم دنیا کی زندگانی کے مال کے متلاشی ہو اس آیت میں انہی چند بکریوں کی طرف اشارہ ہے سننے ابو تابوت حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوہتر